لیے ہے لیکن ایک بات سوچنے کی عزیزہ نے من کہ اگر ہر جگہ یہی چیز ہو کہ قرب قیامت میں جب یہ چیز کچھ نہیں رہے گی اس وقت آسمان دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے زمین پھٹ جائے گی آسمان گر جائے گا ہم آپ آج جو ہیں ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا اس بات وہ ہو جائے گا اس وقت ہو جائے گا اور جو اس وقت موجود ہوں گے ان کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا وہ تو بجک گرد سے نیلو فری نہ انجن بمارن نہ انجینئری نہ زمین رہے گی نہ زمین کے رہنے والے رہیں گے یہ واقعات بھی جو ہیں اگر یہ اسی طرح سے ہی ہیں بہرحال بیان کیے گئے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ کچھ آنے والے واقعات کا کچھ ذکر ہے قرآن تو کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے تو اتنا یہ ٹھیک ہے کہ اس زمین کی زندگی میں مستقر ہے ہمارے لیے آگے چلتی ہے زندگی یہ ہے ہدایت ہماری یہ زمین ہی ایک دن نہیں رہے گی وہ ٹھیک ہے نہیں رہے گی زمین میں رہنے والوں کے متعلق تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ تو ختم نہیں ہو جائیں گے زمین کے ختم ہونے کے ساتھ وہ تو اس وقت کے والے بھی آگے چلیں گے تو اس لیے ہر مقام پہ ان کے معنی یہی نہیں ہے یوم تو سما کا و بلغوام یہ تو کہا جاتا ہے یہاں ترجمے اس کے جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا کیا چیز آپ کے سمجھ میں یہ آئے گی منزلہ الملائے کا تو تنزیلا فرشتے اتارے جائیں گے آہستہ آہستہ تنزیل ان کی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا قرب قیامت میں تو جو اس دور میں لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے اگر قرآن نے یہی بات کہی ہے تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے جب ایمان ہمارا یہ ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے اس نے ختم ہونا ہے ایک دن تو ٹھیک ہے آج ہمارے لیے اس میں یہ کیا چیز ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ یہ باطل کے نظام کی جگہ جب حق کا نظام قائم ہوگا جسے وہ الجنا کہتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوگی ان شکایت پھٹ پڑنا جو ہے اس کے معنی یہ ٹھیک ہے پھٹ پڑنا اشک تو ارب طلوع شہر کو بھی کہا کرتے تھے کتنی بڑی چیز ہے زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا اقبال کہتا ہے دور حاضر کے انسان کی جس نے سورج کی شہاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا اور قرآن نے جہاں یہ کہا ان فی ضلع القدر آخر میں کہا ہے نا یہ حتہ مطلع الفجر وہ کیا چیز ہے فجر اور انشقاق تو ایک ہی بات ہے تاریکیوں کا پھٹ پڑنا اور اس میں سے نورانیت کو جلدہ بار ہو جانا جسے قرآن نے کہا ہے واشرہ قتل و بے نور رب اس دور میں یہ زمین اپنے پرورش دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی اس ارض کی بات ہو رہی ہے اس زمین کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ کیفیت ہو جائے گی کہ جہاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں جب نظام خدا بندی قائم ہوگا تو نورانیت نورانیت یہاں ہوگی سماج جو ہے یہ کائناتی قوانین ہیں اقدار خدا بندی ہیں خارج سے جو آتے ہیں یہ ٹھیک ہے غمام بادلوں کو کہتے ہیں قرآن کریم نے ہر جگہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کرنے کے لیے ہمیشہ آسمان کے بادلوں کو اور می کی تشبیح دی ہے اس کو اقدار خدا بندی کی روح سے حیات تازہ اور حیات نو عطا کرنے والے سامان و اسباب جب یہ غلط نظام کی تاریخیاں چھٹ جائیں گی ایک طلوع سہر ہوگا نئے نظام کی نورانیت جو ہے پھیل جائے گی دنیا میں یہ اقدار خدا بندی یہ تمام آسائشوں راحت سامانیوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر نازل ہوگی اور نازل ہوگی نزل الملائکت و تنزیلہ یہ فطرت کی قوتیں ان تمام سامان کو لے کر تنزیلہ بتدری آہستہ آہستہ بتدری جائے گی یکرق نہیں یہ یہ میں نے کہا تھا نا باپ بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر آہستہ آہستہ کسی چیز کو یہ اتاری جائیں گی یہ دور وہ ہوگا اس دور کی خصوصیت قبرا کیا ہوگی عزیز آنے مان اب دیکھیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور عظیم چیز <clears throat> ایسی عظیم چیز ہے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بیان کیسے کروں گا اور میں تو وج میں آ جاتا ہوں اس دور میں کیا ہوگا الملک یوم الحق للرحمن آپ کے سامنے بھی نسخے قرآن کے ہیں الفاظ تو بہرحال آسان ہی ہیں سامنے آتے ہیں آپ کہیں گے کون سی چیز ہے جس میں کہتے ہو کہ میں تو وید میں آ جاتا ہوں میں تو سمجھتا نہیں کیسے سمجھا اس دور میں حق پر مبنی ملک کے معنی اقتدار اور کنٹرول ہو پورا اقتدار اور کنٹرول جو ہے کس کے لیے ہوگا لر رحمان رحمان کے لیے ہو بات دو لفظوں میں تو یہ ہے کہ قوانین خدا بندی جو ہے اس کی کار فرمائی ہوگی اقتدار انہیں حاصل ہو حق کو اقتدار حاصل ہوگا ملک کنٹرول انہی کا ہوگا ٹھیک ہے غور طلب بات یہ ہے کہ لر رحمان کا حق کنٹرول اور اقتدار ہوگا حق پر مبنی ہوگا کس کے ہاتھ میں بات تو خدا ہی کی ہے یہ خدا کی صفت یہاں رحمان لایا ہے خدا رحمان کے ہاتھ میں ہوگا اور ساری بات سامنے آ جاتی عزیز رحمان نظام خدا بندی کی رحمان تو آپ کو پتا ہے نا کہ رے ہے میم اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اس انداز کی پرورش کرنا کسی کی جیسے رحم مادر میں بچے کی جنین کی پرورش ہوتی صاحب کنٹرول یا صاحب اقتدار جن کے ہاتھوں میں بھی کنٹرول ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں بھی قوت یہاں ہوتی ہے وہ تو زندگی کو ذبح کر دیتے ہیں وہ تو گلا گھونڈ کے رکھ دیتے ہیں اقتدار اور استقداد تو مرادف الفاظ ہیں کہا اس میں خصوصیت یہ ہوگی کہ کنٹرول اور اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کا فریضہ نشو و نما دینا ہے بلا اقتدار نہیں چھوڑا جائے گا معاشرے کو کہ اس میں تو فوضوبیت اور انارکی ہوتی ہے اقتدار ہوگا ضروری ہے کہ اقتدار ہو حق پر مبنی ہو یوم ایز الحق لیکن جن کے ہاتھ میں اقتدار ہو ان کی خصوصیت کیا ہو خصوصیت رحمانیت ان کی ہو عالمگیر انسانیت کی ربوبیت اور نشو و نما ان کا فریضہ ہوگا اور پھر یہی بات نہیں ہے یہ پھر رحمت کے مادے سے یا رحم کے مادے اور رحمت والا رحمان جو دایا ہے قرآن اس میں تو ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے ہے تھوڑا سا وقت قرآن کریم نے ربوبیت کے لیے نشو و نما کے لیے رب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور رحیم اور رحمان کے لفظ بھی آئے ہیں رحمت رب کا بھی آیا ہے اور بھی آئی عام مقصد تو دونوں کا ہی نشو و نما ہے نشو و نما دینا پرورش کرنا فرق کیا ہے اس میں آ جائیے اس کے بنیادی معنی کی طرف رحم کی طرف رحم مادر میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے تو بچے کے کسی کام کا وہ سلا یا معاوضہ نہیں ہوتا ماں تو معاوضہ بچے سے مانگتی نہیں میں تو ابھی رحم کی بات کر رہا ہوں بچے کی پیدائش کے بعد بھی یہ جو ماں کی طرف سے پرورش آتی ہے وہ ہے رحمت حقیقت میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو رحم کے اندر وہ جنین کی پرورش کرتی ہے عزیزان من سنتے چلے جائیے بڑے غور سے بڑی عجیب عجیب چیزیں اس میں سامنے آئیں گی ایک تو پرورش وہ ہے کہ پرورش آپ کریں اس کا جدا گانا تشخص انفرادیت انڈیویجویلٹی وہ باقی نہ رکھیں ختم کر دیں یہ طریقہ ہوتا ہے یہ عجیب کائناتی سلسلہ ہے خدا کا مقرر کیتا ہوا رحم مادر کے اندر بچہ اپنا الگ اپنی الگ انفرادیت رکھ رہا ہے ماں الگ ہے اور اس کے اندر بچہ الگ ہے اور دونوں کے دونوں یکساں بھی ہیں یکساں نہیں کہا جائے گا اس کو دونوں کے دونوں ایک بھی ہیں ماں کو بخار ہوتا ہے اس رحم کے اندر بچے کو بخار ہو جاتا ہے ماں کمزور ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بچے کو اگر آپ نے کیلشیم دینا ہوتا ہے تو ماں کو کیلشیم کھلاتے ہیں اس میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ماں کو خون میں زیادہ فولاد کی کمی ہوتی ہے تو ماں کو زیادہ دیتے ہیں ماں میں کمی ہوتی ہے بچے میں کمی ہو جاتی ہے اس کو آپ ون نیس کہیں گے لیکن دونوں کے الگ الگ انفرادیت اور تشخص دونوں کا الگ ہوتا ہے بچے کی انفرادیت کو تکمیل تک پہنچاتے چلے جانا اپنے خون جگر سے ایک دوسری انفرادیت جو ہے اس کو مکمل کرتے چلے جانا اپنی محنت اور کوشش سے اس میں اس کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ ہے رحیمیت یہ ہے رحمانیت صرف پرورش ہی تو کوئی چیز نہیں ہے پرورش تو غلاموں کی بھی کرتے تھے پرورش تو ہم بیلوں کی بھی کرتے ہیں اپنے گدے کی بھی کرتے ہیں قربانی کے لیے جانور جو رکھا ہوتا ہے اس کی بھی پرورش ہم کرتے ہیں معقوموں کی پرورش کرتے ہیں مظلوموں کی پرورش کرتے ہیں قرآن بنی اسرائیل کی پرورش بھی کرتا تھا لیکن اس پرورش میں کرتا گیا تھا جو زب نور بنا ہم کسی کی انفرادیت کو پرکھنے نہیں دیتا تھا کسی کے تشخص کو پرکھنے نہیں دیتا تھا جدا گانا تشخص کو برداشت نہیں کر سکتا مستقبل پرورش دینے والا پرورش دیتا ہے کرتا ہے چارہ ڈالتا ہے جدا گانا تشخص کو برداشت نہیں کرتا ذرا سی کسی نے سرفرازی کی سر کاٹ کے رکھ دیتا ہے یہ ماں کی طرف سے پرورش اور ہر پرورش کرنے والا اس کا معاوضہ اس سے مانگتا ہے جس دن وہ معاوضہ دینے کے قابل نہیں رہتا اجی ہندو جو گائے کی پرستش کرتے ہیں ہم وقت جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے سوکھ جاتی ہیں ان کو ہانگ کے پاکستان کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ کرو بابا یعنی انسان کی تو کیفیت یہ ہے اس کے اس کے سیلفش ہونے کی کہ اپنی مائیں جن کی پوجا بھی وہ کرتے ہیں جب وہ بھی دودھ دینے کے قابل نہیں رہتی ہیں تو بوچڑوں کے حوالے کر دیں دے اور دنیا میں ہر سیلفش انسان یہی کرتا ہے عزیزہ نعمان جب تک کوئی دوسرا انسان اس کے کام کرنے کے قابل رہتا ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے جس دن وہ اس کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا دبا کر کے رکھ دیتا ہے اس کو یہ ماں کی پرورش ہے عزیزہ نعمان بچہ کوئی کام نہیں کرتا اس اور پرورش کی یہ کیفیت ہے رحم کے اندر تو اس کو پتہ نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا پیدا ہونے کے بعد تو بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے میں اور ہوں اب اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنا خون وہ دودھ میں تبدیل کر کے اس کے جسم میں انڈھیلتی چلی جاتی ہے اس جذبے کے ماتحت کی اگر وہ دودھ کم پیتا ہے تو دکھاتی پھرتی ہے ڈاکٹروں حکیموں کہ یہ کم کیوں پی رہا ہے کم کیوں میرے جسم کا کم خون کیوں لے رہا ہے اللہ سردی کی راتوں میں اگر وہ کہیں بستر پہ پیشاب کرتا ہے تو گیلی اور ٹھنڈی جگہ خود سوتی ہے اس کو گرم بستر میں لٹاتی ہے کوئی معاوضہ نہیں اس سے یہ مانگ رہی کوئی معاوضہ نہیں اس سے یہ لے رہی معاوضہ دینے کے قابل ہی ہے وہ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کے تو بس میں نہیں ہوتا چمٹائے جاتی ہے اپنے سینے سے لگایا جاتی ہے میں نے کہا بس میں ہو تو شاید وہ سینہ چیر کے اس کو اندر اپنے رکھ دے یوں ہی میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا نتیجے کے طور پر بھی سمجھ لیجیے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ بچے کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھتی ہیں حالانکہ دائیں ہاتھ ہوتا ہے زیادہ سکتا ہے بائیں آپ کی طرف رکھتی ہیں تاکہ وہ دل کے ساتھ لگا رہے دلا کسی معاوضے کے دلا معاوضے کے خیال کے پرورش کی یہ کیفیت ہوتی ہے انداز سے بچے کی پرورش ہوتی ہے اور یہ ہے وہ پرورش کا انداز جسے قرآن نے بار بار خدا کی رحمت کہہ کے پکارا ہے یہ انداز ہے پرورش خدا کا میں نے تو کہا کہ ماں یہ کچھ پلاتی ہے خدا کا دیا ہوا یہ نظام ہے نا کہ جو اس کے خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ اس طرح سے پلاتی ہے اسی لیے خدا نے اس چیز کو اپنی رحمت کہا ہوا ہے یہ بکھرا ہوا ایسے صفحہ عرض کے اوپر زمین کے اوپر اس قدر خانے یغما صاحب ہمارے لیے ہماری کون سی کاریگری ہے جس کی بنا پہ ہم نے یہ سارا کچھ پیدا کیا دو دن پانی نہ ملے انسان ختم ہو جاتا ہے جان کوئی باقی نہیں رہتی ہے کس نے پیدا کیا ہوا پانی ہماری کاریگری کا نتیجہ ہے یہ یہ ہے وہ جسے وہ رحمت کہتا ہے یہ انداز پرورش چاہیے تو ایک اور بات بھی عرض کر سوال آج تو پورا ہی وقت لینا پڑے گا مجھے پرورش کی بات میں نے کہی نا کہ ماں دودھ دیتی ہے جنت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ کی نہریں بھی ہیں اور شہد کی نہریں بھی ہیں میری بات سنتے جائیے جی۔ دودھ کی نہریں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ماں کے چشمے سے بہتی چلی جاتی ہیں یہ صحت کی نہریں کیا ماں بھی وہی ماں ہے جو دودھ دینے کے ساتھ ایک شرینی بھی بکھیرتی چلی جائے بچے کے ساتھ اگر ماں کی اس محبت میں شرینی نہیں ہے صرف دودھ ہی دودھ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کی وہ پرورش نہیں ہوگی ماں کی مسکراہٹ ماں کی بشاشت ماں کے چہرے کی خوبصورتی ماں کی محبت اس کا اس طرح نپٹانا یہ شہر کی نہریں ہیں جو دودھ کی نہروں کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہیں جس ماں میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھیے گا اس کا بچہ جنتی زندگی کے مطابق پر پائے گا محض دودھ دینے سے نہیں ہو سکے گا دودھ کے ساتھ شہد کے کچرے بھی ٹپکائیے ماں اور آپ کو مائیں اپنا دودھ بھی نہیں دیتی ہیں ڈبے کا دیتی ہیں ان کو کیا پتا کہ شہد کے قطرے کیسے کبکائے جاتے ہیں ان بچوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے ماں سے دودھ بھی لیا ہے اور شہد بھی لیا ہے تو ان کی پھر کیا نشو نما ہوئی ہے اور کیا ان ان کی کی ان کی انفرادیت کس قسم کی بنی ہے صاحب یہ ہے جنت کی پرورش اب دیکھا آپ نے کہ قرآن ہر مقام کے اوپر رحمت اور رحمت اور رحمت کیوں چلا جا رہا ہے رحمت کی تو مثال ہی ماں کے اس میں ملتی ہے آپ لیکن بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے وہاں باپ آتا ہے پھر او بیٹا یہ نہ کرنا تمہیں میں نے کہا تھا کہ ادھر نہ جانا یہ کرو کنٹرول شروع ہوتا ہے اقتدار شروع ہوتا ہے وہ مدت دیے جاتی ہے یہ اس کو قاعدہ اور قانون سکھاتا ہے یہ اس پہ ایک کنٹرول رکھتا ہے یہ ماں اور باپ دونوں کے توازن سے تعامل سے تعاون سے گھر کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ رحمت اور الملک کا امتزاج ہوتا ہے اگر صرف وہ رحمت ہی رحمت ملتی جائے بچے کو اور یہ ساتھ نہ ہو بات تو نشو و نما تمام رہ جاتی ہے وہ بچہ مدرس چائلڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مادہ لاڈلا وہ تو بن جاتا ہے مادہ لاڈلا یا مدرس چائلڈ کیا ہوتا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسروں کا محتاج خود پروٹیکشن تو اس سے ہوتی ہے یہ جو باپ ساتھ کر رہا ہوتا ہے چھوڑتا ہے اس کو چلنے کے لیے خطرہ آتا ہے تو وہاں روکتا ہے یہ جو کنٹرول ہے اگر وہ رحمت ساتھ نہ ہو خالص کنٹرول ہی کنٹرول ساتھ نہ ہو تو فراؤن کی ربوبیت تو آ جائے گی آپ کے خدا کی نہیں آئے گی ایک انگریز مغرب کے خلاف باس نے یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے بتا دو کہ فلاں قوم نے اس قسم کا خدا اپنے لیے تجویز کیا ہوا تھا میں اس قوم کی پوری معاشرت نفسیات سیاست سب کچھ بتا دوں گا تمہیں بڑی عجیب بات تھی فرض کی بات نہیں جو قوم صرف مدر چائلڈ بن کے رہ جاتی ہے اپنی حفاظت نشو و نما پروٹیکشن کے لیے دوسروں کی محتاج خود نہ کچھ کر کے دینا دوسروں کی محتاجی جو کام اس طرح سے پروان چڑھتی ہے وہ ہمیشہ محکوم رہتی وہ اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی دست نگر ہوتی وہ خدا کو بھی ماں کے کالب میں ڈالتی ہے ہندوؤں کو دیکھیے ماتا ان کے ہاں ہے دھرتی بھی ماتا گایا بھی ماتا اگنی بھی ماتا یہ ان کے ہاں ماتائے ہیں <clears throat> انہوں نے مدر لینڈ کا تصور دیا ہمارے ہاں بھی مادر وطن کہنے لگے ہیں پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا بک کیا رہے ہیں ہم ان کے ہاں ماں کا تصور ہے صرف نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہزار ہاں سال سے وہ کام معصوم چلے آ رہی ہے جو جتی والا آیا انہیں نل گلے لگایا ان میں سیلف ریلائنس سیلف کانفیڈینس پیدا ہی نہیں ہوتا انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ دھوتے چلے جائے سینگ دوسرے کے ہاتھ میں ہو وہ ہمیشہ یعنی نفسیاتی طور پہ وہ قوم معقوم ہوتی ہے اس کی نفسیات محتاجی کی ہوتی ہے سیلف کانفیڈینس کی نہیں ہوتی جس قوم نے خالص باپ کے ہی آوش میں پرورش پائی ہو ماں کی محبت اور شرینی نہ ملی ہو کنٹرول استقدار ڈنڈا وہ یہودیت کی قوم ہوتی ہے یہودیوں کے انتقام میں رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے یوں ہی اس نے شائلات نہیں کہہ دیا تھا ان کو شیکسپیئر نے کم وقت اپنے ایک پاؤنڈ گوشت کے لیے دوسرے کی جان لے لیتے ہیں یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں خدا کا تصور جو ہے باپ کا تصور یہ قرآن تھا جو آیا اور اس نے ماں اور باپ دونوں کو ملا کے خدا کی واقع کے اندر امتزاج کر دیا الملک یوم الحق الرحمان وہ خدا کے جس کے اقتدار میں ماں کی سی محبت سنوئی ہوئی ہے اور یہ خدا اپنی صفات ہی نہیں بتاتا وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو خدا کے نام پر یہاں کوئی نظام قائم کرے گا اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے وہ نظام ضلع اللہ علیہ ہوتا ہے بادشاہ نہیں ہوتا خدا کی صفات کا عکس ہونا چاہیے اس نظام کے اندر جو خدا کے نام پہ قائم کیا جائے عزیز عالمان نظام خدا بندی تو نہیں نظام مصطفیٰ کی باتیں تو آپ نے سنی کبھی سنا کہ وہ ہوتا کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں خدا کی صفت ملکیت خدا کی صفت رحمانیت ان دونوں کا امتزاج ہوگا اس نظام کے اندر کہ وہ اقتدار ان کا جو ہوگا وہ خدا بندی ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے ہوگا جس سے ہر فرد کی ذاتی صلاح نہیں ذاتی صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی چلی جائے گی اس انداز سے کہ ماں کسی محبت کے ساتھ وہ چیز آئے گی بلا سلے کے وہ چیز دے گی جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس نظام کا فریضہ ہوگا ہر فرد مملکت کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا بلا محنت و مشقت ان کا فریضہ ہوگا ان کا فریضہ ہوگا کہ جو ان کے ذمے کام لگایا گیا ہے باغ کی طرح سے اس کام کو یہ سر انجام دیں اس کام کے معاوضے میں نہیں ہوگی وہ پرورش وہ پرورش بجائے خیش ذمہ داری ہوگی اس نظام کی جیسی ماں کی محبت کی ہوتی ہے یہ جو کام کریں گے اس لیے نہیں کہ اس کے معاوضے میں ان کو روٹی ملے گی بلکہ دو چیزیں الگ الگ ہیں وہ تو ملے گی ماں کی طرح سے رحمانیت کی طرح سے ہر ایک کو ملے گی محبت کے ساتھ ملے گی دودھ اور شہد کی ملاوٹ سے ملے گی اور یہ جو کچھ کرے گا وہ کسی کے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں کرے گا قرآن نے اسی لیے اس چیز کو پھر وہ بات اور آ گئی سامنے ایک چیز ہوتی ہے ڈیوٹی وہ تو فریضہ ہوتا ہے جو اوپر سے کسی کے اوپر امپوز کیا جاتا ہے یہ کرنا ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ریسپانسبلٹی یہ لفظ ریسپانسبلٹی انگریزی جاننے والے جانتے ہوں گے ریسپانس تو آپ جانتے ہیں نا کرنا لبیک کہنا خود کسی کام کے متعلق یہ جو قرآن نے لبیک سکھایا ہے ہمیں یہ ریسپانس کرنے کی بات ہے کہ کوئی کام جو سامنے ہو کرنے کا خود اس کے لیے لبیک کہو کہ ہم کریں گے اس کام کو ڈیوٹی کے طور پہ کسی کام کو کرنا اور لب بیک کے کسی کام کو کرنا بڑا فرق ہوتا ہے ساری اب اس نظام میں وہ کہہ یہ رہا ہے کہ افراد کی پرورش اور اس کی انسانیت کی نشو و نما تو یوں ہوگی جیسے ماں کرتی ہے بچے کی پرورش اور نشو و کا بغیر معاوضے کے تصور کے محبت کے ساتھ شیرینی کے ساتھ اور افراد جو کام کریں گے وہ اس کو بےگار ڈیوٹی یہ سمجھ کے نہیں کریں گے بلکہ وہ ان کے قلب کا تقاضا ہوگا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے حلق کر جائیں گے اس تقاضے کی طرف کہ یہ کچھ کرنا ہے اور یہ جب یہ کچھ کریں گے تو اس کے لیے سلا کیا ہوگا وہ جو ماں کو سلا ملا کرتا ہے بچے سے آپ کو پتا ماں کو ایک سلا ملا کرتا ہے بچے کا ہلکا سا تبسم اور مسکراہٹ ماں کی ساری قربانیوں کا سلا ہوتا ہے ویزا نمان یقین مانیے مجھے پتہ نہیں کسی اور نگاہ میں ہے یہ یہ بات نہیں بچے کی مسکراہٹ اس سے حسین شاید دنیا میں کوئی نہیں اور اگر سوتے میں بچہ مسکرائے میری بہنوں اور بیٹی بتاؤ اس سے بھی حسین تر چیز دنیا میں کوئی ہوتی ہے ماں کی طرف سے شیرینی بچے کی طرف سے مسکراہٹ باپ کی طرف سے اس لیے کنٹرول کے کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے یہ اس لیے لبیک کہہ رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ یہ نہیں کہ تھانے دار کا ڈنڈا ہے یہ اس کے اندر کی آواز ہو جاتی ہے اس حفاظت کو لینا یہ ہے عزیزان من اس نظام کی خصوصیت جس کے اندر کہا قرآن نے کہ فرشتے ملائے کا نزول ہوا کرتا ہے اس میں الملک یوم الحق و وانا یومن الکافرین اسیرا اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی کی ہوگی اس قسم کے نظام کی آپ سوچ لیجئے کہ ان کے اوپر وہ دور پھر کس قدر اسرت کا دور ہوگا عزیزہ نے من ہم سورہ الفرقان کی آیت چھبیس پہ آ گئے ستائیس سے ہم آئندہ لیں گے ایک اعلان ضروری ہے ربنا تقبل منا ان کا سمیر علیم بات آگے